آیت تینتیس چونتیس پینتیس جاء بالصدق وصدق به الا هم المتقون لهم ما معیش ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون جو سچ لائے یعنی نبی اور جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی یعنی ایمان والے یہ سب اہل تقوی اور اہل احسان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ عطا فرمائے گا اور غلطی سے جو برا کام ہو گیا وہ معاف فرمائے گا ترجمہ اور جو سچی بات لایا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی پرہیزگار ہیں ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس موجود ہوگا یہ ہے بدلہ نیکی والوں کا تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے وہ برائیاں دور کر دے جو انہوں نے کی تھی اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر دے ان نیک کاموں کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے کلام برکت جو سچی بات لے کر آیا وہ نبی اور جس نے سچ مانا وہ مومن ہے ان آیات میں سچ کی تصدیق کرنے والوں کا اولین مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے روبیان علی رضی اللہ عنہ انہو قال والذی جاء بالصدق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی صدق به ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سچائی کی تصدیق کرنا اسباب مغفرت میں سے ہے آیت ترپن چون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون کافروں مشرکوں منافقوں اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان رحمت والا اعلان ترجمہ کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہ بخشتا ہے بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اس کا حکم مانو اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہیں مدد بھی نہ مل سکے گی یعنی سب کے لیے توبہ کی عمومی سہولت اور دعوت یہ آیت ارحم الراحمین کی بے پناہ رحمت اور عفو و درگزر کی عظیم شان کا اعلان کرتی ہے اور سخت سے سخت مایوس العلاج مریضوں کے لیے شفا کا نسخہ ہے اس آیت کو سننے کے بعد کسی کے لیے اللہ تعالیٰ سے نا امید ہونے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی خواہ وہ کتنا بڑا کافر مشرق یا کتنا بڑا فاسق فاجر بدماش اور گناہ گار ہو آؤ اور موت سے پہلے توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو تمہارے تمام گناہ معاف فرما دیے جائیں گے کلام برکت جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کیا جو کفار دشمنی میں لگے رہتے تھے سمجھے کہ لارائب یعنی یقیناً اس طرف اللہ ہے یہ سمجھ کر اپنی غلطیوں پر پچھتائے لیکن شرمندگی سے مسلمان نہ ہوئے کہ اب ہماری مسلمانی کیا قبول ہوگی دشمنی کی لڑائیاں لڑے اور کتنے خدا پرستوں کے خون کیے تب اللہ نے یہ فرمایا کہ ایسا گناہ کوئی نہیں جس کی توبہ اللہ قبول نہ کرے نا امید مت ہو توبہ کرو اور رجوع ہو بخشے جاؤ گے مگر جب سر پر عذاب آیا یا موت نظر آنے لگی اس وقت کی توبہ قبول نہیں